زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں ایسی عورت ہوں کہ سر کی مینڈھیوں کو سختی سے گونتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تجھے یہ کافی ہے کہ تو سر پر تین دفعہ پانی بہا دے حدیث نمبر آٹھ سو نواسی مسند احمد